کے درمیان ترجمان ہوں تو ترجمانی میں اصول یہی ہے کہ وہ کہنے والا جو بھی بات کہا ہے وہی مطلب اور مفہوم آپ مخاطب کو سمجھائیں تو یہ گستاخی اور بے ادبی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی کتاب اور اللہ رب العزت کے کلام کی وہ تفسیر کی جائے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے اللہ رب العزت اس آیت میں وہ مقصد بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی مراد نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کا مطلب نہیں ہے اس بات میں وہ غرض ہی نہیں ہے تی بے ادبی ہے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے اس بات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اور اس کے متعلق محتاط ہونے کے بعد پیر قرآن کریم کی تفسیر کی پانچ چھ اصول ہیں پہلا اصول تو یہ ہے کہ تفسیر الکتاب یہ اب یوں کہیں کہ تفسیر کی دو قسمیں ہیں ایک تفسیر بالمأثور اور ایک تفسیر برائی تفسیر بالمأثور با با الف اور پھر الف اور پھر لام میم اور میم کے ساتھ حمزہ اور اس کے بعد سا سا کو واو کے ساتھ ملائیں اور پھر را تفسیر بالمقصور اور تفسیر برائی تمہیں آتا ہے لکھنا اسامہ لکھو بورڈ کے اوپر تفسیر بالا اور تفسیر گرائے لم سے پہلے الف ڈال دو ٹھیک ہے یہ با کے بعد ایک الف بھی ڈال دو باقی بات ہاں کینچو اس کے درمیان الف ڈال دو نا ہاں تقسیر بلو یہ جو حمزہ ہے اس کو الف کے اوپر ڈال دو ہاں الف کے ہاں سا واؤلیف ٹھیک ہے نیچے لکھو تفسیر برائی الف ڈال دو یا اس شرط کو ہٹا دو یہاں سے یا کے اوپر حمزہ ڈال دو ان کے درمیان ایک علیف بھی ڈال دو را اور یا کے درمیان چلو تفسیر برائی تفسیر بل اور تفسیر برائی تفسیر بالماصور اور تفسیر برائی تو جو تفسیر بالماصور ہے اس کی چھ اصول ہے جو تفسیر بالمصور ہے معصور کا مطلب منقول منقول اس میں مفعول ہے نقل سی نقل سی نقل کا مطلب ہوتا ہے حکایت کرنا ایک بات کو دوسری شخص تک پہنچانا اس کو نقل کہا جاتا ہے منقول نقل کیا ہوا یعنی وہ بات جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچائی گئی ہے تو یہ معصور کا مطلب منقول ہے اور منقول کا مطلب وہ بات جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچائی جاتی ہے تو کیا مطلب تفسیر بالمعصور وہ تفسیر جو سلف سی ہم تک پہنچائی گئی ہے تو تفسیر بالمعصور کی یہ تفسیر برائی کو ابھی چھوڑ دیں اس کی وضاحت آخر میں ہوگی تفسیر بالمعصور ہی لے لیں اس کی چھ اصول ہیں پہلا جو اصول ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر کرنا قرآن کے ذریعے سے اس پر بات ہو گئی تھی اور اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو لکھوائی تھی تفسیر القرآن بالقرآن تو آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے ہی کرنی ہے کیونکہ یہ القرآن یفسر فصر و قرآن کی بعض آیات بعض آیات کی تفسیر خود ہی کرتی ہے تو ایک آیت کسی جگہ میں مجمل ہے مختصر ہے مطلب اجمال کا مطلب ہوتا ہے مختصر مختصر ہے تو اسی بات کی پھر کسی جگہ میں تفصیل ہے کسی جگہ میں کوئی آیت مطلق ہے عام اور کسی جگہ میں وہ مقید ہے اس کے ساتھ کسی چیز کی قید لگائی گئی ہے جیسے اس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی سورہ یہود اور صورت بنی اسرائیل کے آیات منکانہ یرید الحیات دنیا وزینہ تہا نوف علیہ فی الب خسون جو دنیا چاہتا ہو ہم اس کو دنیا دے دیں گے اور دنیا میں بالکل کوئی کمی نہیں ہوگی اس حال میں کہ صرف اگر یہی آیت ہو تو پھر یہ آیت ہماری مشاہد کی خلاف ہے کیونکہ مشاہدے میں بہت سارے لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن دنیا ان کو نہیں ملتی فقیر ہیں بکے ہیں اللہ ان کو نہیں دیتا تو اس آیت کی وضاحت اللہ نے صورت بنی اسرائیل میں کر دی ہے کہ عجل نہ لہو فی ہاں مہ نشہ نرید منکانہ یرید العاجلا عجل نہ لہو فی ہا مہانشہ علیمن نرید جو دنیا چاہتا ہو تو ہم دنیا دے دیں گی جس کو چاہیں گی اور جتنا چاہیں گے ہر چاہنے والے کو دنیا نہیں ملتی دنیا اس شخص کو ملتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں اور کتنا ملتی ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں اب اس آیت کی وضاحت صورت بنی اسرائیل میں اللہ نے خود کر دیا ہے تو اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے اور دوسرا اصول تفسیر القرآن بسنہ قرآن کریم کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے یہ دونوں باتیں آپ پہلے لکھ چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں تفسیر القرآن بھی سننا قرآن کی تفسیر نبوی احادیث کی ذریعے سے اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی وہ انزل علیہ کا ذکر لتبعی نلناسی منظلّم ولاََََََََََمتف كرن ہم نے آپ کی طرف قرآن اتار دیا ہے لتبعي نلاس تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں تو یہ نبوی احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے بہت سارے دلائل ہے تفسیر القرآن بھی سننا کی نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ ان اوتی تو القرآن و مصلح مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے وہ کیا ہے حدیث وہ حدیث ہے اور یوحا نبی علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں کہتے بلکہ وہ وحی آسمانی کی ترجمانی کرتے ہیں تو جو کچھ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی قرآن کی تفسیر کرنا اور امام شافی کا وہ قول میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کل ما حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہوا مما فہیم من سننا اللہ کے رسول نے جو بھی فیصلہ کیا اور جو کچھ کہا ہے فہو مما فہی من القرآن وہ اس سے ہے جو اللہ کے رسول نے قرآن سے لیا ہے یعنی آپ نے جو کچھ کہا زندگی میں سب آپ نے قرآن سے ہی لیا ہے اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کا قرآن کریم میں اصل موجود نہ ہو اس کا ماخذ ماخذ اخذ ہے ان اصطلاحات کو سیکھ لیں تاکہ مجھے بار بار اصطلاحات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہ پڑے وغیرہ ٹائم اسی میں گزر جائے گا ماخذ اخاضہ یا خصوصی اس میں ضرف ہے اخذہ کا مطلب ہے عربیہ میں پکڑنا آپ کہتے ہیں خوز پکڑ لو میرے ہاتھ سے اخذ تو میں نے پکڑ لیا اخذہ اس نے پکڑ لیا ہے یا خود ہو پکڑ لے گا تو یہ ماخذ اسی باب سے اس میں ظرف ہے پکڑنے کی جگہ تو نکلنے کی جگہ خارج کرنے کی جگہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مستر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو احادیث کا جو مصدر ہے احادیث کی لینے کی جو جگہ ہے وہ قرآن ہے تو اللہ کے رسول نے قرآن سے ہی احادیث لی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نبی کو اتنا فہم اور اتنی سمجھ دی تھی قرآن سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں غور کرتے تھے اور مسائل کا استعمال کرتے تھے تو یہ وہ فہم ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے اس طرح کا فہم اللہ نے امت کو نہیں دیا یہ آپ کی خصوصیت اور برتری ہے امت پر مثلا آپ حدیث میں پڑھتے ہیں ان نمل اعمال و رسولی فہجرت و رسولی اب اس حدیث کا ماخذ قرآن کے اندر ہے وما امیر اللہ اللہ عبد اللہ مخلص اللہ الدین قل اللہ آبد مخلص صلی دینی ان صلاطی و نسخی و محیا و ممات اللہ رب العلمین اللہ شریق اللہ بزالِ وانا اول المسلمین یہ اس حدیث کا ماخذ ہے یہ آیات طرح آپ حدیث جبریل پڑھتے ہیں جس میں اسلام کا تذکرہ ہے ایمان کا تذکرہ ہے تو وہ بھی حدیث بھی قرآن سے لی گئی ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين اب یہاں پہ ایمانیات کا تذکرہ ہے اقیم الصلاة وآت الزکاة وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ابھی آیات ارکان اسلام کے ماخذ اور ارکان اسلام کے مصدر ہے اللہ کے رسول نے اسلام کے پانچ ارکان کو اس قسم کے آیات سے لیا ہے سمجھ آ رہی بات کی تو احادیث کا جو ماخذ ہے احادیث کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے قرآن ہے درس کے دوران صرف آپ نے میری طرف توجہ دینا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا اصول ہے تفسیر القرآن بسن قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے اور تیسرا جو اصول ہے یہ جو اصول میں بتلا رہا ہوں اس کی وضاحت اتنا ہی نہیں ہے لمبی وضاحت ہے لیکن اعلیٰ سبیل الاختصار مختصر طور پر میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اگر اس قسم کی باتوں کا مطالعہ کا موقع ملتا ہے تو پہلے سے آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہونی چاہیے تو اس کی روشنی میں آپ پھر مزید مطالعہ کر سکتے ہیں اور تیسرا جو اصول ہے وہ تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ اکرام کے اقوال کے ساتھ یعنی کی آیت کی تفسیر ہمیں قرآن سے نہیں ملتی تو ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں احادیث میں اگر نہیں ملتی تو ہم صحابہ اکرام کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک بات دوسرے اصول سے متعلق ذہن میں رکھیں اللہ کے رسول نے ہر آیت کی تفسیر نہیں کی مثلا احادیث میں نہیں کہ الحمد تو حمد کا کیا معنی ہے للہ اللہ کا کیا معنی ہے رب العالمین رب کا کیا معنی ہے عالمین کی کیا تفسیر ہے یہ سب کچھ احادیث کے اندر نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی صحابہ اکرام کو اس لیے کہ قرآن ان کی زبان پر ہی اتارا گیا ہے تو عرب تھے اور عربی زبان کو سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن میں احکام سے منسلک اور احکام سے متعلق جو آیات تھی ان کے نے تفسیر کیا ہے مثلا نماز سے متعلق زکوٰۃ سے متعلق حج سے متعلق احکام سے منسلک اور احکام سے متعلق جو آیات تھی اللہ کے رسول نے ان کی تفسیر بیان کر دی ہے جیسی احادیث کے اندر موجود ہے آپ دیکھیں کتاب الصلاط کتاب الزکوٰۃ کتاب السیام کتاب الحج کتاب الوضو یہ سب کچھ احادیث کے اندر موجود ہے یہ جو کتاب الصلاط ہے یعنی احادیث میں آپ پڑھتے ہیں کہ بلوغ المرام مثلاً آپ پڑھتے ہیں اس میں کتاب الصلاط نماز سے متعلق احادیث ابو کل احادیث قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے واقم الصلاط آپ نماز قائم کیا کریں نماز کیسے قائم کریں گے اس کی تفسیر اللہ کے رسول نے خود کیا ہے اپنے اقوال ان باتوں کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے آپ کتاب پڑھتے ہیں کتاب السیام روزوں سے متعلق احادیث تو وہ جتنے بھی احادیث ہے یا الدین امن و کتب علیکم السیام کی تفسیر ہے اس طرح آپ کتاب الحج پڑھتے ہیں کتاب الزکوٰۃ پڑھتے ہیں کتاب البیو پڑھتے ہیں یا الدین امن و ادا تدین تم بدین یہ باِسلم ہے یہ باٮٔ صلف ہے یہ باٮٔ فلاں ہے باٮٔ فلان ہے وہ سب اشاد کی تفسیر ہے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن میں آیات احکام سے متعلق جو آیات تھی اللہ کے رسول نے ان کی تفسیر بیان کر دی ہے اور دوسری اللہ کے رسول نے ان آیات کی تفسیر کی ہے جو مشکل تھی اور صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں آتی تھی تو اس قسم آیات کے اللہ کے رسول نے تفسیر خود کر دی ہے اور صحابہ اکرام نے پوچھا ہے تو اللہ کے رسول نے تفسیر کر دی ہے تو کل قرآن کی تفسیر احادیث میں موجود نہیں ہے یوں سمجھ لیں اس لیے کہ کچھ اللہ نے امت پر چھوڑ دیے ہے کہ ہر عالم اور ہر پڑھنے والا اپنے رئی اپنے عقل بھی استعمال کر سکتا ہے عقل اور رئی استعمال کرنے کی اصول کیا ہے وہ آخر میں بتلائیں گے انشاءاللہ کہ آپ اپنے عقل اور رئی کو قرآن کریم کی تفسیر میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی عقل کون سا رئی معتبر اور کون سا نامعتبر ہے جس کو اعتبار نہیں کیا جائے گا تو تیسرا اصول اقوال صحابہ ہے اقوال صحابہ سے بھی قرآن کریم کی تفسیر کرنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ فعن نہم ادرا بکتاب اللہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو بہتر جانتے تھے اللہ رب العزت کی اس کتاب کو بہتر جانتے تھے کیوں لما شاہدو من القرائنی والاحوالی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے کو اور ان احوال کو وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ آیا تو کس موقع پر اتر ہے اور کس پر اتر ہے اور اس کا سبب نزول کیا تھا تو قرائن اور احوال سب کچھ ان کے سامنے تھا تو احوال اور قرائن کی وجہ سے وہ قرآن کی تفسیر بہتر جانتے تھے اور دوسری وجہ وبیما اختصو من الفہم التام دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو صحیح سمجھ دی تھی سمجھداری بہت زیادہ تھی صحابہ اکرام میں بہت زیادہ اور تیسری وجہ والعلم صحیح اللہ رب العزت نے ان کو صحیح علم دیا تھا اس دور میں نہ فلسفہ تھا نہ منطق کچھ بھی نہیں تھا اس دور میں خالص قرآن اور سنت کی بات ہے بس اللہ رب العزت کے کلام سنتے تھے اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول کی زبان سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے تو بس وہ اللہ نے ان کو ایک صحیح علم دیا ہوا تھا اس علم کی وجہ سے اور اس علم کی برکت کی وجہ سے وہ قرآن کی مطالب اور مفاہم کو بہتر انداز میں سمجھتے تھے اور چوتھی وجہ والعمل صحیح صحابہ اکرام نیک لوگ تھے نیک عمل تھے صالح تھے ہماری طرح نہیں تھے کہ ظاہر ان کا کچھ اور ہوتا اور باطن کچھ اور ہوتا صحابہ اکرام عاملین تھے قرآن پر عمل کرنے والے تھے تو عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑی بصیرت دیتے ہیں ابھی شاید آپ پر یہ مرحلہ کم آیا ہو تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ پر یہ مراحل آئیں گی کہ جس دن آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ اس دن صبح صبح استغفار توبہ اللہ رب العزت کے سامنے رونا اور اپنی گناہوں سے توبہ رجوع کریں گی تو اس دن آپ قرآن کی تفسیر کھولیں اور قرآن تفسیر کرنا شروع کریں تو اللہ آپ کو اس سے لطف بھی آئے گا اور اللہ بصیرت بھی دیتے ہیں لیکن جس دن توبہ نہ ہو بندہ گناہ کر کے آ جائے اور گناہوں میں ملوث ہو کر کے آ جائے تو وہ آپ کی باتیں میں نہ کوئی ترتیب ہے نہ آپ اپنی باتوں سے خود لطف اٹھا سکتے ہیں نہ آپ کا سامی کچھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ذہن نہیں کھلتا آپ تو تفسیر بتلاتے رہیں گی کہ فلاں مفسر نہیں کہا فلاں مفسر نہیں کہا لیکن آپ کو لطف نہیں آتا اور آپ خود اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے تو عمل کی وجہ سے عمل صالح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو یہ خصوصیت دی تھی اور امام حاکم اپنے مستدرک میں لکھتے ہیں ان تفسیر صحابی صحابی کا جو تفسیر ہے الدی شہید الواح و تنزیل الحکم المرفوعی صحابی نے جو تفسیر کیا ہے وہ صحابی جس نے وحی کی نزول کو مشاہدہ کیا ہے اللہ کے رسول پر وحی اتر رہی ہے اور یہ صحابی اللہ کے رسول کی کیفیت اور حالت کو دیکھ رہا ہے تو ایسے صحابہ اکرام کی جو تفسیر ہے وہ بس مرفوع حدیث کے حکم میں ہے مرفوع کا مطلب یہ کہ گویا اللہ کے رسول کی تفسیر ہے جیسے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے لاسی امن العیمت الربا خصوصاً جو خلفۂ اربا ہے او بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی نبی طالب و رضی اللہ عنہم یہ خصوصاً جب خلفۂ اربا کی تفسیر آتی ہے کسی آیت کی تحت بس وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ مرفو حدیث ہے اللہ کے رسول کی تفسیر ہے تو ان وجوہات کی بنیاد پر صحابہ کرام کی جو تفسیر ہے وہ ضروری ہے اس لیے علماء شرط لگاتے ہیں فہم الکتاب و سننا على فهم الصحابة وسلف الأمة فہم الکتاب و سننا اعلیٰ الصحابة وصلف الأمة آپ لوگوں کے لیے لکھنا کچھ مشکل ہے اب اس کے لیے بندہ بار بار اٹھ کر کے یہ تختے میں لکھنا شروع کر دے تو اس سے وہ جو ایک وقار ہے اللہ رب العزت کے کلام میں وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ لکھ لیں کسی کو سمجھ نہیں آتی تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں فہم الکتاب و سننا اعلیٰ فہم صحابہ و صلاف الامہ قرآن اور سنت کو سمجھنا صحابہ اکرام کے فہم ان کی سمجھ اور اس طرح تابعین کی سمجھ کے مطابق یہ ضروری ہے تو تیسرا اصول کیا ہے قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام کی اقوال سے اور پھر صحابہ اکرام اس کی وجوہات میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو وہ قرائن اور احوال کا مشاہدہ کرتے تھے ان کو پتہ تھا کہ آج کس موقع پر اترائی ہے اور دوسرا اللہ نے ان کو صحیح فہم دیا تھا صحیح علم رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے اس لیے بہت سارے ایسے اقوال ہے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب دس آیت سیکھتے تھے تو آگے نہیں گزرتے تھے کانت صحابہ کانت صحابہ اذا تعلم عشر آیات لم حتیٰ یا عمل و صحابہ اکرام جب دس آیات سیکھتے تھے تو ان آیات سے نہیں گزرتے تھے جب تک اس پر عمل نہ کرتے اس لیے آج میں پڑھ رہا تھا ایک تفسیر میں کہ عمر فاروق نے بارہ سال میں سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے بارہ سال میں اور بارہ سالوں میں وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھتے تھے اس دور میں لکھنے کی عادت نہیں تھی وگرنہ صحابہ کرم اگر کتابیں لکھتے تو بقیہ علماء کی لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی اس لیے علی بن نبی طالب کہا کرتے تھے کہ میں سورہ الفاتحہ کی تفسیر میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ اگر لکھ لوں تو ایک اونٹ پر بار ہوگا یعنی اتنی کتابیں اس کی بن جائیں گی کہ ایک اونٹ بمشکل ان کو اٹھا سکے گا یعنی اتنی بڑی کتاب ہوگی اسی سورہ الفاتحہ کی تفسیر ہی اگر میں لکھ لوں اور پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لا الہ اللہ قسم اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ما نزلت آیت من کتاب اللہ وانا اعلم اين نزلت وفي من نزلت اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ یہ آیت کس موقع پر یعنی کس تاریخ میں اترائی تھی اور کس شخص کے متعلق اترائی تھی ولو اعلم احدا بکتاب اللہ اعلم منی و المطایا اگر مجھے پاتا ہو کہ اللہ رب العزت کی کلام کے متعلق کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ مجھ سے زیادہ جانتا ہے اگر مجھے پتا ہو کہ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ رب العزت کی کلام کو بہتر جانتا ہے اور اس تک سواری کا پہنچنا ممکن ہو اس دور میں سواری کیا تھی اونٹ اور گوڑے خچیر تو اگر ان کا پہنچنا وہاں تک ممکن ہو لاطی تو ہو تو اس شخص کی طرف میں سفر کر کے چلی جاتا اور اس سے میں قرآن کی تفسیر سیکھتا یہ صحابہ اکرام کی رغبت تھی قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے تو اگر ہم حقیقتاً جھوٹے نہیں ہیں سچے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی تفسیر سے انتہائی دلچسپی لینی چاہیے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر سواری کا پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں تک چلی جاتا لیکن میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو مجھ سے زیادہ عالم ہو اور اس سے میری ملاقات نہ ہوئی ہو اب عبداللہ ابن عباس عمر میں عبداللہ ابن مسعود سے چھوٹے ہیں لیکن علم میں ان سے بڑے ہیں لیکن ابن عباس ان کے پاس ہوا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس یہ ابن عباس قرآن کریم کے بہترین مفسر ہے تو یہ صحابہ اکرام میں سے خلافہ اربعہ عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ان کے اقوال انتہائی معتبر ہیں پھر حسن ابن عباس یہ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہے صحابہ اکرام میں اس کی وجہ کیا ہے بطور فائدہ ہی میں بات کرنے لگا ہوں اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلیں تو عبداللہ ابن عباس نے لوٹے میں پانی لے جا کر کے اللہ کے رسول کی راستے میں رکھ دیا تاکہ وہ پسی پر آپ وضو کریں تو واپسی پر آپ نے دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ پانی کس نے رکھا میمونہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے اور عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے وہ کہنے لگی کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے تو ہم نے فرمایا کہ اللہ مفقی فی الدین و علم یا و علم الحکمہ یا و علم الکتاب یا اللہ اس کو دین کے بارے میں سمجھ دے دے اور اس کو قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق علم دے دیں تو آپ نے یہ دعا دی عبداللہ ابن عباس کو تو اللہ کے رسول کی اس دعا کی برکت کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہیں اس سے یہ فائدہ ثابت ہوا اس سے یہ فائدہ ثابت ہوا کہ جو خدمت العلماء ہے اہل علم کی خدمت اپنے استاذ کی خدمت اور اپنے والدین کی خدمت اس کی وجہ سے انسان کو بہت برکت ملتی ہے اس لیے غالباً ہم نے دیکھا ہے تجربہ بھی ہے کہ وہ طلبۃ العلم جو پڑھتے ہیں لیکن اساتذہ کا احترام نہیں رکھتے وہ بہت سال پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں آتا ان کو اور ایسے بھی لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل نالائق تھے پڑھنے کے زمانے میں لیکن استاذوں کی خدمت کی برکت کی وجہ سے کبھی اللہ استاذ نے ان کو کوئی دعا دی ہوگی خلوص دل سی تو اللہ نے ان سے دن کا بڑا خدمت لیا ہے اور اللہ نے ان کو استعمال کیا اپنے دن کی خدمت میں اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے اللہ جب کس بندے سے کام لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ اس کو صلاحیت دیتے ہیں اتنی قوت دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں جب ہم اپنے استاذوں سے تفسیر پڑھتے تھے تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ صبح سے بیٹھتے تھے زمین کے اوپر صبح آٹھ بجے سے لے کر عصر تک یہ بیٹھنا اب میری بس کی بات نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا یہ مشکل ہے ہمارے لیے لیکن صبح سے لے کر شام عصر تک بیٹھنا یہ کوئی آسان بات نہیں کرسی میز پر بھی نہیں بالکل زمین کے اوپر بیٹھتے تھے تو یہ دو مہینہ تین مہینے یوں بیٹھے رہنا زمین کے اوپر بہت مشکل کام ہے تو یہ اللہ ان سی دن کا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ ان کو استعداد بھی دے دیتا ہے صلاحیت بھی دے دیتا ہے تو ان کی خدمت کی وجہ سے انسان کو یہ برکت ملتی ہے تو عبداللہ ابن عباس کو دعا کیوں ملی ہے خدمت کی وجہ سے اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بھی خدمت کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں اور جو ناقص لوگ ہیں کمینہ ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کی بڑی سی بڑی خدمت کریں تو اس کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ملم یشکر اللہ سلم یشکر اللہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے شکر گزار ہیں تو انسان اللہ کے لیے شکر گزار نہیں بن سکتا جب تک کہ لوگوں کی احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو صالحین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی ان کے لیے کام کر لیں تو ہمیشہ آپ کو خیر کی دعا دیتے رہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا بہت بڑی خدمت کیا ہے تو اس لیے کے رسول نے اتنی سی بات پر ان کو دعا دی ہے اور دوسری وجہ عبداللہ ابن نے عباس کے مفسر بننے کی اس میں ہمارے لیے ادب ہے سبق ہے وہ ان کی اپنی کوشش تھی کوشش کی وجہ سے جیسے ان کے واقعہ میں بار بار بتلاتا ہوں یہ ایک انصاری صحابی سے کہنے لگے کہ آؤ ہم دونوں علم سیکھتے ہیں تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ یہ اوبا موجود ہے عمر عثمان کبار صحابہ اکرام موجود ہے ہم میں سے کون مسئلہ مسائل پوچھے گا تو ان کی موجودیت میں ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ ابن عباس نے ان کو چھوڑ دیا خود ہی علم کے پیچھے لگے اور علم تلاش کرتے رہے طلب کرتے رہے یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن کریم کی تفسیر سکھاتے تھے تو وہ صحابی دے کر کہا کرتے تھے کہ رئی ابن عباس اف منی ابن عباس میری بہ نسبت بہت زیادہ سمجھدار انسان ہے جو انہوں نے جو بات کی تھی میرے ساتھ شروع میں وہ میں نے تسلیم نہیں کیا اگر تسلیم کرتا تو آج بھی میں مفسر بنتا تو اپنی کوشش کہ صحابہ اکرام کے دروازوں پر جاتے تھے انتظار کرتے تھے کئی گھنٹہ وہ نکلتے تھے پھر ان سے مسئلہ مسائل پوچھتے تھے امن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر میں مجھے کچھ الجھن تھی اشکال تھا جس کو میں نہیں سمجھ سکتا تھا یہ سر تحریم کی آیت ان تطوبہ ار اللہ فقط سغت بکما اور مجھے پتا تھا کہ اس آیت کی تفسیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتی ہے لیکن عمر کو اللہ نے بڑا روب دیا تھا صحابہ اکرام ڈرتے تھے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے روب کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا یہاں تک کہ حج کا موسم آیا تو حج کے موسم میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یہ آیت کس کے متعلق اترائی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت حفصہ اور عائشہ کے متعلق اترائی ہے جنہوں نے سازش کی تھی اپنی سوکن سے متعلق ماریہ کے متعلق یا زینبہ کے متعلق کہ اللہ کے رسول ان کے گھر نہ جایا کریں یہ عادت ہے خواتین کی گزشتہ زمانے سے کچھ نہ کچھ رشک اور رقابت ہوتی ہے حسد کچھ نہ کچھ تو غرض یہ ہے کہ یوں تفسیر سیکھتے تھے اور تیسری وجہ خدمت کی وجہ سے ان کو اللہ نے یہ سمجھ اور بصیرت دی تھی تو ہم نے تفسیر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تیسرا جو اصول کا خیال کرنا ہے وہ صحابہ اکرام کا اقوال ہے ان کی طرف رجوع کرنا ہے پھر اسی سے متعلق دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ کیا صحابہ اکرام کی جو اقوال ہے تفسیر میں وہ حجت ہے دلیل ہے اس کی دو قسم دو صورت ہے اگر صحابہ اکرام کا اجماع ہوا ہے کسی آیت کی تفسیر پر یعنی کل صحابہ اکرام کا موقف ایک ہی ہے وہ تو حجت ہے وہ دلیل ہے وہ یوں ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کو چھوڑ دینا اس کو نظر انداز کرنا اس کو اعتبار نہ کرنا یہ غلط بات ہے جب صحابہ اکرام کا اتفاقی تفسیر ہو کسی ایک تفسیر پر اجماع ہو اور دوسری صورت یہ کہ جب صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو کسی ایک آدھ کی تفسیر میں تو پھر اس صورت میں ہاں صحابہ کرام کی جو تفسیر ہے وہ حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے البتہ اہل علم کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام کی اقوال کو دیکھیں کہ ان میں سے جس شخص کا قول شریعت کی اصول کے برابر ہے اور لغت عربی عربی زبان کی موافق ہے تو بس اسی کو ترجیح دی جائے گی جب دو صحابی کا کسی ایگات کی تفسیر میں اختلاف ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے تو شریعت کے اصول کو دیکھنا ہے اور پھر عربی زبان کو دیکھنا ہے تو جس صحابی کا قول شریعت کے اصول کی موافق ہو اور عربی زبان کی موافق ہو بس اسی کی تفسیر کو دوسرے صحابی کے تفسیر پر ترجیح دی جائے گی یہ فائدہ تو نہ نیا فائدہ اور چوتھا اصول وہ ہے تفسیر القرآن بے اقوال طابعین قرآن کی تفسیر کرنا طابعین کی اقوال کے ساتھ اس لیے کہ طابعین اور طابعین میں سے خصوصاً مجاہد رحمہ اللہ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ جو کہ عبداللہ ابن عباس کی خاص شاگرد ہے ان کو ان کی تلمیزی کا شرف حاصل ہے عبداللہ مجاہد ابن جبر اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا اک تفسیر عن ان مجاہد فحس بک اعزاج اک تفسیر عن مجاہد فحس بک جب مجاہد کی تفسیر آتی ہے تو بس وہ آپ کے لیے کافی ہے کسی بھی آیت میں یا کسی تفسیر میں آپ نے کسی آیت کی تحت مجاہد کا قول دیکھ لیا ہے کہ مجاہد نے یوں تفسیر کیا ہے بس وہ حسبک وہ آپ کے لیے کافی ہے پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے مفسر تھے اور پھر یہ مجاہد ان کا شاگرد خاص یہ کہتا ہے آرست القرآن من ہی مرہ وقف تو عند کلی آیا یا عقیف و عند کلی آیا و انہا فی من نزلت و عین نزلت میں نے قرآن کریم کی تفسیر تیس بار گزاری ہے عبداللہ ابن عباس پر یعنی میں نے قرآن کریم کی تفسیر تیس بار سنائی ہے عبداللہ ابن عباس اپنے استاذ کو ان سے سیکھنے کے بعد پھر تیس مرتبہ میں نے اس تفسیر کا ان کے ساتھ مذاکرہ کیا ہے ان کو سناتا رہا ہوں اور عقیف و عیندہ کل آیا ہر آیت کو پڑھنے کے بعد میں ٹہرتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ آئین نزلت یہ آیت کس موقع پر اترائی ہے وفیم نزلت اور کس کے متعلق اترائی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سلف کی ہمت ہے ابھی تو صورت حال ہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں صرف پچیس دن کا دورہ تفسیر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے ہمیں چھٹی دے دیا ہے ہمیں جو ہے نا وہ اجازت مل گئی ہے کہ تم قرآن کی تفسیر بیان کر سکتے ہو اور یہ جو پڑھنے والا شخص ہے اس کو نہ احادیث کے بارے میں علم ہے نہ اس کو قرآن کریم کا لفظی ترجمہ صحیح آتا ہے نہ لغات عربی کے بارے میں کچھ جانتا ہے نہ اس کو کچھ تجربہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اصول فق نہیں جانتا عربیت بالکل نہیں جانتا نہ واقف ہے اور اس کی صورت حال ہے کہ پچیس دن میں قرآن کریم کا مفسر بن گیا ہے اور استاذ نے اجازت لے کر دے دیا کہ تم قرآن کریم کی تفسیر بیان کر سکتے ہو سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات کو میں جھوٹی بات سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تفسیر بیان کرنے والا شخص عالم ہو تو قرآن کریم کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے ناقص لوگوں کو اجازت نہیں دیتا بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن کی تفسیر اور سلف کی ہمت دیکھیں کہ مجاہد عرب بھی ہے عالم بھی ہے اور مختلف صحابہ اکرام سے علم بھی سیکھتا رہا ہے اور اس کے بعد تیس بار تیس بار صحابی صحابی کو تفسیر بھی سنایا ہے تیس بار یہ عجیب ہمت ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ملتا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے اکتفا نہیں کرنا بار بار مراجعہ کرنا ہے کتب کتبی تفسیر سے اور اہل علم سے اہل علم کی طرف ہم نے الحمدللہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں ایک آیت کی تفسیر میں ہم نے اپنے اساتذہ سے تیس قول لکھا ہے کی آیات کی تفسیر یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تیس اقوال بھی لکھا ہے تو پھر بھی جو ہے نا ابھی بھی ڈر لگتا ہے پھر بھی ڈر لگتا ہے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئی اور اس حال میں کہ صلاف کا فہم اور اصولی تفسیر کی جو ضروری اصول ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنے کے باوجود پھر بھی ڈر لگتا ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے اگر اہل لوگ ہو تو کبھی بھی ہم یہ ذمہ داری نہ لے لیں اگر اہل لوگ ہو یہاں پہ مستحق ہو بڑے علماء تو کبھی بھی میں ذمہ داری نہ لوں لیکن اہل لوگوں کی کمی کی نہ اہل لوگ ہیں اور اہل لوگوں کی کمی کی وجہ سے یہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے ہمیں تو مجاہد کی تفسیر یہ انتہائی ضروری ہے تو آپ نے تابعین کی تفسیر کو خیال کرنا ہے کہ تابعین نے اگر مثلا صحابی کی تفسیر نہیں ملتی تو آپ نے تابعین کا اقوال دیکھنا ہے کہ تابعینی تابعی وہ شخص ہے جس کی ملاقات صحابی سی ہوئی ہے اور ایمان کے حالت میں اور پھر ایمان کے حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے اس کو تابعی کہتے ہیں ان کی فضیلت بھی ہے خیر اللہ سے قرنی سم ملدینِ عرون سم ملدین یرونم ان کو اللہ کے رسول نے بہترین لوگ کہا ہے تو ان کی تفسیر اس لیے کہ لغت عربی کے بارے میں بہت جانتے تھے اور عربی زمان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی ان کے زمانے میں خصوصاً جب یہ اجماع کریں تابعین کا جب اجماع ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا اعلی شعی فلاح فلا تاب فی کون حجہ جب تابعین کا کسی ایک بات پر اجماع ہو تو اس کی حجت ہونے میں کوئی دلیل نہیں کوئی شک نہیں ہے حجت کا مطلب دلیل ہے یعنی اس کی دلیل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جب کل تابعین کا کسی ایک بات پر حجت ہو اجماع ہو تو بس وہ دلیل ہے تو اس کی مخالفت پھر ناجائز ہے اس کی مخالفت کرنے والا شخص مبتدی ہے بدعاتی ہے تو تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرنا ہے لیکن اگر تابعین کے اقوال میں اختلاف ہو تو پھر اس میں وہی اصول آپ نے اختیار کرنا ہے جو صحابہ کرام کے متعلق اختیار کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس تابعی کا قول شریعت کے اصول کی موافق اور لغت عربی کے موافق ان یعنی عربی زبان کی موافق ہے تو بس اسی کو پھر ترجیح دینا ہے اور جو پنچواں اصول ہے وہ تفسیر القرآن باللغت العربی باللغت العربی مثلا ایک آیت کی تفسیر آپ کو قرآن میں نہیں ملتی احادیث میں نہیں ملتی صحابہ اکرام کے اقوال میں نہیں ملتی تابعین کے اقوال میں نہیں ملتی تو پھر اس کی تفسیر آپ کس طرح کریں گی عربی زبان کی طرف آپ رجوع کریں گی عربی ڈکشنری میں دیکھیں گی کہ بھائی اس لفظ کا عربی زبان میں کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے بس اسی کو آپ نے مراد لینا ہے تفسیر القرآن قرآن العربی اس میں شرط یہ ہے کہ جو عربی مفہوم اور معنی ہے وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو شرعی معنی کیونکہ ہر ایک لفظ کا جو ہے نا وہ ایک لغوی مطلب ہے اور ایک شرعی مطلب ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لغوی اور شرعی مطلب کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے ایک ہی ہے اس میں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس لفظ کا جو شرعی معنی ہے یعنی جو شریعت نے معنی اس کا ذکر کیا ہے وہ الگ ہے کچھ اور ہے اور عربی ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں تو اس لفظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ نے اس کا جو لغوی مفہوم ہے اس کا خیال نہیں کرنا بلکہ اس کا جو شرعی مفہوم ہے اس کو خیال کرنا ہے اس کی مثال مثلا قرآن کریم میں ہے کہ ولا منہم مات ابدا منافقین اور مشرقین میں سے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو آپ ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں یعنی ان کا جنازہ نہ پڑھیں مشرق کا جنازہ پڑھنا حرام منافق کا جنازہ پڑھنا حرام ہے ابھی جو لفظ لا لات ہے یہ سلاد سی ہے اب سلاد کا لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں موجود ہیں اگر لغوی معنی دیکھیں تو سلاد لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا اور شریعت میں سلاد کا مطلب ہے نماز پڑھنا اب یہاں پہ لغوی اور شرعی معنی میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو اس آیت کی تفسیر میں اب آپ نے کس پہلو کو اعتبار کریں گی کس پہلو کو آپ ترجیح دے دیں گی اس کی شرعی معنی کو اگرچہ مشرق کے لیے دعا مانگنا بھی حرام ہے لیکن اس موقع پر اس آیت سے مراد دعا نہیں ہے بلکہ اس کا شرعی مفہوم نماز ہے کہ آپ مشرق کا نماز جنازہ نہ پڑھیں وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے اس کے سبب نزول سے جب اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابئی کی جنازہ پڑھنے لگے عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ اللہ کے رسول اس کے جنازہ نہ پڑھیں آپ تو عمر کے نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان کے لیے ستر بار بھی بخشش مانگوں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا تو میں ستر بار سے زیادہ بخشش مانگ لوں گا اللہ نے اس کے بعد والیات اتار دی کہ ولا تو صلی اعلیٰ احد من ہماتا ابدن ولا تقم اعلیٰ قبر ہی ان نہ ہم کا فروب اللہ و رسول فاسقون آپ نماز جنازہ بھی نہ پڑھ لیا کریں گا تو صاحب نزول سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیات میں سورہ توبہ کی اس آیات میں چوراسی نمبر آیا ہے سلاد سے مراد اس کا لغوی معنی ان یعنی دعا نہیں ہے بلکہ شرعی معنی ہے اور وہ ہے نماز نماز جنازہ نہیں پڑھنا اور یہ کہ منافق کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگنا جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے حاصل سے پتہ چلتا ہے کہ ما کان علی نبی ولدین امن للمشرکین نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرق کے لیے بخشش کی دعا مانگے و قربا اگرچہ مرنے والا مشرق رشتہ دار کیوں نہ ہو بیٹا کیوں نہ ہو والدین کیوں نہ ہو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح اسی سورہ توبہ کی اسی لفظ کی دوسری آپ مثال لے لیں کہ جہاں پہ لغوی اور شرعی معنی میں اختلاف ہے اور ہم لغوی معنی کو ترجیح دے دیں گے اسی صورت میں ہے تطہیرہم اموال ذکی وصلی علیہم اے نبی آپ مسلمانوں کے مالوں سے زکوٰۃ لیا کریں صدقہ لیا کریں زکوٰۃ اس کے ذریعے سے وہ پاک بھی ہوں گی اور سلِ علیہم آبوں پر سلاد پڑھ لیا کریں ابر سلاد جو ہے نا صلی علیہم اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے دعا کرنا اور شرعی معنی ہے نماز پڑھنا اب یہاں پہ شرعی معنی ہم نہیں لیں گے شرعی معنی نہیں لیں گے کیونکہ شرعی معنی لے لیں گی تو یہ شریعت کی اصول کی خود خلاف ورزی ہے اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ جس نے آپ کو زکوٰۃ دے دیا تو آپ اس کا نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیں اس کو لٹا دیں اور اس کے اوپر نماز پڑھنا شروع کریں یہ غلط مفہوم بنتا ہے اب یہاں پہ اس کا لغوی معنی ہم لے لیں گی کہ جس نے زکوٰۃ دے دیا اب اس کے حق میں دعا کیا کریں بارک اللہ فی کا وفی مالی کا اللہ آپ میں اور آپ کے مال میں برکت ڈال دیں تو یہ مطلب ہے اس کا اسی حدیث میں بھی ہے کہ آل ابی عفانی زکوٰۃ دے دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ مسلیہ علیہ آپ نے ان کو دعا دے دی ہے تو یہ معنی ہے کہ جب آپ نے لغوی پنجواں جو اصول ہے وہ تفسیر القرآن بلغت العربی ہے تو لغت عربی میں کبھی اگر لغت عربی اور شرعت میں اختلاف ہو تو آپ نے موقع اور محل کو دیکھنا ہے کہ اگر شرعی معنی شریعت کے اصول کے موافق ہے تو آپ نے شرعی معنی کو ترجیح دینا ہے اگر لغوی معنی شریعت کے اصول کے موافق ہے تو آپ نے لغوی معنی کو ترجیح دینا ہے اور پھر تیسری بات اسی متعلق ہے کہ لغت عربی کے مطابق تفسیر کرتے ہوئی شریعت کے اصول کی مخالفت نہیں کرنی شریعت کے اصول کا خیال کرنا ہے اب لغت عربی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا معنی بیان کرنا جو کہ قرآن کے خلاف ہو یا احادیث کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہے جب شرعی معنی اور لغوی معنی میں اختلاف ہو تو آپ نے موقع اور محل کو دیکھنا ہے دلیل کو دیکھنا ہے مطلب اگر شرعی معنی ہی جو ہے نا وہ شریعت کے اصول کے موافق ہو تو آپ اس کو ترجیح دے دیں گی جیسے کہ آج میں نے پیش کی سورہ توبہ سے ولا تو صلی منہم ماتا ابدن اور اگر لغوی معنی شریعت کی اصول کے موافق ہو تو آپ لغوی پہلو کو ترجیح دے دیں گی جیسے کہ خود من صدا صدقتن تو تحیر ہم بیا وت و صلی علیہم اب سلاد کا جو لغوی معنی ہے نماز شرعی معنی نماز اور لغوی معنی ہے دعا کرنا اب اگر کسی نے زکوٰۃ دی اور آپ نے شرعی معنی کو اعتبار کرتے ہوئے اس پر نماز پڑھنا شروع کر دیا تو یہ غلط ہے یہاں پہ آپ احادیث کی طرف مراجعہ کریں گی کہ اللہ کے رسول جب لوگوں سے زکوٰۃ لیتے تھے تو کیا ان کا نماز جنازہ پڑھتے تھے یا ان کو دعا دیتے تھے تو حادث میں یہ کہ آپ ان کو دعا دیتے تھے اللہ ابی اوفا تو دلیل کو دیکھتے ہوئی دلیل جس پہلو کی تائید کرے اسی پہلو کو آپ ترجیح دے دیں گے چٹر جو اصول ہے قرآن کریم کی تفسیر کا وہ تفسیر بے تدبر تدبر کر کے تفسیر کرنا یعنی سوچ اپنی فکر اور اپنی سوچ کو استعمال کر کے قرآن کریم کی تفسیر کرنا اس کی طرف اشارہ ہوا ہے درس کے شروع میں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ کتاب انض اللہ علیہ کا مبارکن لیا ہم نے آپ کی طرف کتاب اتار دیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں ولا ع یا کرون تاکہ لوگ اس قرآن میں سوچیں اور غور کریں افلا یا تدبرون القرآن کلوبِ نقفا لہا کیا یہ قرآن میں سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے تو وقال الکنہ نسم اور ناقل فی اصحاب سعیر اگر ہم قرآن سنتے اور اس پر غور کرتے تو آپ جہنم ٹھکانہ نہ ہوتا تو یہ اس طرح کی جو آیات ہیں یہ دلیل ہے اس مسئلے پر کہ بندہ اپنی سوچ کو استعمال کر سکتا ہے قرآن میں آپ تدبر کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم اسرار کی کتاب ہے اس میں بہت سارے رموز نکات اور اشارات ہیں تو بندہ شریعت کی اصول کا خیال کرتے ہوئے قرآن میں تدبر کر سکتا ہے قرآن میں تدبر اور غور کر سکتا ہے اور اپنی تدبر سے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ جو آپ تفسیر کر رہے ہیں اپنے رائے کے مطابق وہ شریعت کی اصول کے خلاف نہ ہو بس اتنی سی اس بات کو سمجھنے کے بعد اب دوسرے بحث میں اس کی مزید وضاحت ہوگی یہ تو چھ اصول میں نے بیان کیا ہے تفسیر بالمقصور کی انہیں یعنی صحیح انداز میں قرآن کریم تفسیر کرنے کی جو اصول ہے یہی چھ ہیں اب دوسری قسم جو تفسیر بر ہے تفسیر بر رائے اپنی فکر اپنا خیال اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق قرآن کریم کی تفصیل کرنا اس کے متعلق اگر آپ شریعت کے دلائل کو دیکھیں تو دلائل میں ٹکراؤ ہے مثلا حدیث میں ہے منفسر القرآن برا ہی فصابہ فقط اختہ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے جس نے قرآن کے تفسیر کیا اپنے رائے کے مطابق اور حق تک پہنچا تو اس نے خطا کیا ہے ان یعنی اگر اس نے تفسیر صحیح بھی کیا پھر بھی وہ گناہ گار ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے ترمیزی میں رواتا منقالہ فل قرآن برای ہی فل یا تبا ہوا النار جس نے اپنے رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کی تو اپنا ٹکانا جہنم سے لے لے انہیں جہنم اپنا ٹکالا بنا لے ٹکانا بنا لے انہیں اس کا ٹکانا جہنم ہے اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا وفا کی حتن و ابا ابا کی تفسیر کے متعلق اب ابا لغوی عربی زبان کا ایک لفظ ہے گیا کو کہتے ہیں گیا اس زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں گیا اس کو ابن کہتے ہیں عربیت میں اب مفہوم مطلب تو اس کا واضح ہے ترجمہ لیکن اب اس ابن کو کسی ایک گیاہ کے ساتھ خاص کرنا اس کے متعلق اوبکر صدیق سے سوال کیا گیا کہ ابا سے کون سا گیاہ مراد ہے تو اوبکر صدیق کہنے لگے کہ ایو سما ان تغلنی و ایو ارض ان تقلنی ان فی کتاب اللہ مالا عالم کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا کون سی زمین مجھے اٹھائے گا اپنے اوپر کہ میں اللہ کے کتاب کے بارے میں وہ بات کروں جس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے تو تفسیر کرنے سے گریز کیا پھر اسی ابکر صدیق سے سوال کیا گیا کلالہ کے متعلق سر نساء کی آخرت استفتون کا فلکلا استفتون کا قل اللہ قلف انی انہیں حال کا لََ صلاح ولاد لہو اختن فلاں نصف انہیں یعنی وہ بندہ جس کا نا والدین نہ جس کی اولاد ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں عربی زبان میں میراث وراثت سے متعلق تو اس کلالہ کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگے او بکر صدیق اقول و فی برا یہ ان کا نہ ثواب فمن اللہ و ان کا خطا ان فمنی و من شیطان کلالہ کی تفسیر میں کرنے لگا ہوں اپنے رائے کے مطابق اپنی فہم کے مطابق اگر میری بات ٹھیک ہوگی تو اللہ کی جانب سے ہے اگر میں غلط تفسیر کر لوں گا تو بس وہ غلطی میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے ایک جگہ میں گریز کر رہے ہیں اور دوسری جگہ میں تفسیر کر رہے ہیں اپنے رائے کے مطابق تو اس طرح تعارض کی وجہ سے اب ان دلائل کے درمیان جو حل ہے دلائل صحیح بھی ہے ٹکراؤ نظر آتا ہے اس ٹکراؤ اور اس تضاد کو آپ کس طرح دفع کریں گے دور کریں گے حل کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ رائے کی دو قسمیں ہیں تفسیر برائے کی دو قسمیں ہیں تفسیر بر المحمود تفسیر برئی المحمود یعنی صحیح رئی کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا وہ کیا ہوتی ہے ما کانا موافقن ما کانا جارین موافق الکتابی و سنتی و اصول شریعتی و لغت العربیہ وہ تفسیر برئی اپنے عقل کے مطابق تفسیر کرنا اور وہ تفسیر معتبر کب ہوگی اس وقت کہ جب کہ آپ کی یہ تفسیر قرآن کے موافق احادیث کے موافق شریعت کے اصول کے موافق اور عربی زبان کی قوانین اور اس کے ضوابط کے موافق ہوں یعنی آپ نے ایسی تفسیر کیا کہ آپ کی وہ تفسیر نہ قرآن سے ٹکراتی ہے نہ احادیث سے ٹکراتی ہے نہ شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہے نہ عربی زبان کے قوانین سے ٹکراتی ہے ابھی تفسیر جائز ہے اور ابک نے جو تفسیر کیا ہے وہ اسی قبیل سی ہے اور دوسری تفسیر برعی المضموم جس کی مذمت کی گئی ہے احادیث میں جس کی مذمت کی گئی ہے احادیث میں وہ تفسیر برعیل المضموم <clears throat> ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی فہم اور سوچ سی <clears throat> قرآن کریم کی وہ تفسیر بیان کرے کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہو تفسیر یعنی آپ کی اس تفسیر سی اس آیت سے جو آپ مفہوم مراد لے رہے ہیں اس مفہوم سی قرآن کے درمیان ٹکراؤ نظر آتا ہے کچھ آیت پر رد ہوتی ہے یا آپ کی اس تفسیر کی وجہ سے احادیث پر رد ہوتی ہے یا آپ کی وہ تفسیر عربی زبان کی قوانین کے موافق نہیں ہے آپ نے وہ لفظ وہ مفہوم مراد لیے ہے لفظ سی کہ جو کہ عربی زبان میں اس لفظ کا وہ مفہوم نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر برعیل المضموم یہ جائز نہیں ہے ہاں برعیل المضموم مضموم الف لام میم زال پر واؤ میم مضموم مذمت سی ہے وہ تفسیر جس کی مذمت کی گئی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ تفسیر ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے رئی اپنے عقل اپنی سوچ استعمال کیا ہے قرآن کریم کی تفسیر میں اور تفسیر آپ نے وہ کیا ہے کہ آپ کی وہ تفسیر قرآن سے ٹکراتی ہے احادیث کے خلاف ہے شریعت کے اصول کے خلاف اور لغت عربی زبان کے قوانین کے خلاف ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بر المضموم یہ جائز نہیں ہے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے جہنمی ہے وہ شخص بلکہ ایک ضعیف حدیث میں اس کو کافر کہا گیا ہے کس نے کفر کیا ہے اسی کے بارے میں عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے ان ان علیہ نما من دو طرح کے لوگوں سے جو ہے نا مجھے تمہارے اوپر بڑا ڈر ہے خوف رہتا ہے عمر کو اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی رضی اللہ تعالی عنہ تھا وہ کہا کرتے تھے کہ امت پر میں دو قسم افراد سے ڈرتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ پیدا ہوں گی جن کی وجہ سے امت میں بگاڑ پیدا ہوگا اختلافات پیدا ہوں گے رجل فسر القرآن عن قرآن ایک وہ شخص جو اس نے قرآن کی تفسیر کی اپنے رائے کے مطابق جس نے اپنے فہم کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کی اور اس کی وہ رائے اور اس کا وہ فہم شریعت کے اصول کے موافق نہیں ہے ایسے لوگوں سے میں ڈرتا ہوں بہت زیادہ اس کی کوئی دے صبر کر لیں وہ اور دوسرا وہ شخص رجل ينافس الملک مع ہی وہ شخص جس کو قدرت سے اتنی محبت ہے کہ قدرت کی وجہ سے اپنی بائی کے ساتھ رشک اور رقابت کرنا شروع کر دیتا ہے بائی سے مراد مسلمان بھائی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ نے قدرت دی ہے تو دوسرا جو ہے نا اس کے ساتھ اب رشک میں لگا ہے اسی کے خلاف بس لڑنا توتیہ کرنا اتحام کرنا لوگوں کو اس کے خلاف ابارنا اس قسم کی دو طرح کے لوگوں سے میں ڈرتا ہوں وہ شخص جس کی وجہ سے جس نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے کے موافق کیا ہے اس کی وجہ سے امت کو دینی نقصان پہنچے گا لوگوں کی جو روح ہے اور روح کا جو غذا ہے تو اس میں بگاڑ پیدا ہوگا اختلافات پیدا ہوں گی ایسے لوگوں کی وجہ سے دین خراب ہوگا اور وہ جو تشنعی قدرت ہے جو قدرت کے پیاسا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی دنیا خراب ہو جائے گی جیسے کہ ہماری دنیا خراب ہے جو ایک اسلامی حکومت میں جو سہولیات ہیں اور اس میں جو لذتیں ہیں زندگی گزارنے کا ان تمام لذائی سے ہم محروم ہیں اور معاملات نا اہل لوگوں کی سپرد کیے جائیں گی جب یہ قدرت کے قادر لڑنا شروع ہو جائیں گی تو اس میں پھر اس کا جو رد عمل ہے اس کا جو نتیجہ ہے کہ جو اہل لوگ ہیں جو اہل شرف اہل تقوا ہے وہ گشے میں بیٹھیں گی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی معاشرے میں نااہل اہل لوگ ناقص لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایسے لوگ آئیں گے سامنے اس سے دنیا کا نظام خراب ہوگا جیسے کہ کل دنیا کا نظام خراب ہے کل دنیا میں کسی بھی ملک میں جو کہا کہ غربی ممالک میں لوگوں کی عزت محفوظ ہے اس سے بڑا جٹا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کسی بھی ملک میں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے نہ کسی کا خون محفوظ ہے نہ کسی کا مال محفوظ ہے یہی امریکہ کے اب حالات پڑھ کر دیکھیں کہ وہاں پہ ہر سیکنڈ میں ہر منٹ میں کسی کی عزت لوٹی جاتی ہے کسی کے مال پر غصب کیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ کفر کے نتیجے میں ہے اور اس قدرت کی تشنگی کے نتیجے میں ہے اور اسی طرح سلف کہا کرتے تھے ان نہ اتق تفسیرہ تفسیر آپ تفسیر سی اجتناب کیا کریں تفسیر برائی سی فعن نما ہی روایت عن اللہ کیونکہ تفسیر اللہ کی طرف سے روایت کرنے کے مترادف ہیں جب آپ آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی کوئی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اگر اس تفسیر میں آپ سے غلطی ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ آپ جھوٹی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں اس لیے سلف تفسیر برائی کی انتہائی مذمت کرتے اور اسے ڈرتے تھے اس کی بہت سارے مثالیں ہیں مثلا قرآن کریم میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا عیسیٰ میں آپ کو مکمل طور پر لینے والا ہوں اب اس کی تفسیر کرنا کہ عیسیٰ میں آپ کو مارنے والا ہوں اور اس سے مرادی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے اب یہ تفسیر برعی المضموم ہے یہ تفسیر غلط ہے کیوں غلط ہے اس لیے کہ قرآن کریم کی گیارہ آیات سے اس تفسیر کے ٹکراؤ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو احادیث پر اس سے رد ہوتی ہے احادیث میں باقاعدہ باب ہے باب نزول عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا نزول صحیح احادیث بخاری مسلم کی روایات جس میں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان میں ہیں قیامت سے پہلے اتر آئیں گی زمین کی طرف ان کا آنا قیامت کے علامات میں سے بہت بڑی علامت ہوگی چالیس سال تک ان کی حکومت ہوگی دجال کو وہ ماریں گی اور پھر وہ فوت ہو جائیں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ابھی تک ان کی قبر کی جگہ باقی ہے اب متوفی لفظ سے یہ مفہوم لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یہ تفسیر برعیل مضموم ہے اس سے قرآن کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور احادیث پر اس سے رد ہوتی ہے یہ تفسیر برعیل مضموم ہے بہت سارے اس کی مثالیں ہیں دوسری مثال قرآن میں ہے کہ فس الدی منشی آتی ہے الدی ہی وہ جو بنی اسرائیلی کسی قبطی سی فرعون کے خاندان کے ایک فر سے لڑ رہا تھا تو مصع علیہ السلام سے اس نے مدد مطالبہ کیا کہ آپ میری مدد کریں تو عیسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے اس کو ڈر لگا اس نے کہا کہ کل آپ نے ایک بندے کو مارا تھا آج مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مسا علیہ السلام کے راز کو فاش کیا اب اسی مراد لینا کہ دیکھیں کہ مسا علیہ السلام اللہ کے ولی تھے تو اسی ثابت ہوا کہ اولیاء کو آواز دینا جائز ہے اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے تو اس لیے ہم تو خبروں میں جاتے ہیں اولیاء سے مدد مانگتے ہیں یہ تفسیر کرتے ہیں کتب تفسیر کے اندر ان کی تفاصر کے اندر موجود ہے کہ آپ اولیاء کو آواز دیتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے فستغاثی منشی عدل الدی منادو ہی تو اگر بنی اسرائیلی نے مسا سے مدد مانگا ہے تو ہم بھی مدد مانگ سکتے ہیں تو یہ جائز ہے یہ تفسیر بر المضموم اس سے قرآن کے درمیان ٹکراؤ قرآن میں تو ہے کہ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا کریں اللہ کے علاوہ کوئی نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اگر ایسا کریں گے تو آپ ظالم ہیں یا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ آپ مرنے کی بعد کس طرح زندہ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ پرندے پکڑ لیں ان کو ذبح کریں ان کی گشت کا آپ ٹکڑا ٹکڑا کریں اس کو آپس میں ملائیں پھر آپ ان کو آپ ان کو آواز دے دیں تو آپ آپ کی طرف وہ پرندے آئیں گی تو آپ کے سامنے مردہ زندہ ہوگا آپ دیکھیں گی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا آپ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی تو کیا ہمارے جو اولیاء ہے قبروں کے اندر کیا ان کو پرندوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے اگر ابراہیم کے لیے پرندوں کو آواز دینا جائز ہے تو ہمارے لیے اپنی اولیاء کو آواز دینا کیوں جائز نہیں ہے یہ تفسیر برہی المضموم ہے اس سے کل قرآن کی مخالفت ہوتی ہے احادیث پر اسے رد ہوتی ہے اس طرح اس کے بہت سارے مثالیں ہیں جگہ جگہ جہاں پہ آتا ہے کہ انشاءاللہ میں کہوں گا کہ یہ صحیح تفسیر اور اس کی غلط تفسیر ہے اس طرح تفسیر بال اشارہ ایک صوفیوں کا طریقہ ہے تفسیر بال اشارہ میں یہ کہ وہ کل قرآن میں قرآن کی تفسیر احادیث اور اس طرح صحابہ اکرام کے اقوال تابعین کو نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں ایک علم لدنی ہے تو یہ ہمیں اللہ نے علم لدینی دیا ہوا ہے تو قرآن میں جو اشارات ہے اس کے مطابق ہم تفسیر کریں گے تو اسے بہت سارے غلط مطالب بتلاتے ہیں قرآن کریم کا تو وہ جگہ جگہ ہماری تفسیر میں اس بات پر خاص توجہ دی جائے گی کہ یہاں پہ یہ تفسیر برعیل مضموم ہے یہاں پہ صوفیہ نے اس آیت کی غلط تفسیر کی ہے جسے اشارہ مراد لیا ہے اور اس آیت میں اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے اس پر خاص توجہ دی جائے گی اور ہماری اس تفسیر کا مقصد صرف اپنی مخاطب اور سامی کو بصیرت دینا ہے قرآن کی تفسیر سے متعلق جو جاہل لوگ ہیں جن کو قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ تم کل قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھاتے لوگوں کو بھائی لفظ ترجمہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے میں الحمد للہ دس دن میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایسا پڑھاؤں کہ آپ کل قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن خالی ترجمہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو بصیرت نہیں ملے گی آپ کو اللہ رب العزت سمجھ نہیں دیں گی تو یہ فق و تفسیر ہے ہماری تفسیر کہ اس کو پڑھنے سے اس کو سمجھنے سے آپ کو تفسیر کی جو دنیا ہے اس میں اللہ بڑی بصیرت دے دیں گی اگر محنت کریں گے تو یہ تفسیر برئی المضموم ہے اس کو جو میں نے اس کی جو میں نے مثالیں دی ہیں اب اللہ تعالیٰ توفیق و صلی اللہ وسلم علیہ محمد ولابعین اجمعین عبداللہ بن عمر کی ابھی جو دو بندے جن سے بڑا اختلاف ہوگا میں کس کی تھی عبداللہ عمر رضی اللہ عمر حاضری السلام علیکم و رحمۃ اللہ ایک اہم اعلان ہے جو اس کلاس میں شروع ہو جاتا ہے تو اپنی ضرور بات کریں سوا آج تک جو ہے اٹینڈنس نیچے موجود ہیں اور اب اس ہفتے سے ان شاء اللہ ہم اٹینڈنس کو ملو کریں گے اور منتھلی اس کا ریویو کیا جائے گا نائنٹی پرسینٹ اٹینڈنس آپ کو کم کم از رکھنی ہے تو اٹینڈنس کا پہلے خیال کی عمر بھی چالیس سال کی تھی آپ شادی کر کے واپس آ رہے تھے گیا تبھی جو غلط تفسیر ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں غلط فائدہ وغیرہ کیا تک بنتی ہے اس کے اس کے ساتھ مدد مانگنا الگ چیز ہے پھر مدد مانگنا ظاہری اسباب کے بغیر ابھی یہ کہ میں کسی کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا آپ گلاس پکڑائیں تو اب اس کے پاس استطاعت آئی کہنا جائز ہے لوگوں کو احادیث یاد نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پھر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑ جائے اپنی شرمندگی کے علام پہلے سے خود کر لیں ٹھیک ہے آپ کو جو کتابیں دی گئی ہیں نا احادیث کی بس اسی کے مطابق آپ مجھے سنایا کریں اس میں جو لفظ نہیں ہے تو وہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ سب سے صحیح معتبر نسخہ ہے جو آپ کو دی گئی ہے جو سن کچھ رواج میں ہے کچھ میں نہیں ہے آپ کی کتاب میں نہیں ہے ہاں نمانا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس کے مطابق یاد کر کے مجھے سنایا کریں جی ناصر بھائی آپ کو حدیث یاد ہے آپ کو یاد ہے حدیث یاد نہیں ہے ثاقب بھائی کو یاد ہے سنائیں استلا طلع طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد أحد أحد حتى جلس جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فخذيه فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم عن اسلام ٹھیک ہے ہاں، آپ سنیں الحدیث الثانی مراتب الدین ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم از صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم از طلع علینا رجل شدید بیاز سیابی شدید السواد شعری لا یراہ علیہ اثر السفر لا یراہ لا یراہ لا يرى لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه آه، على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه عيدا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه لا يرى لا يرى لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد فأخبرني على الإسلام أبو يادة شو सुनाए عن عمر رضي الله عنه قال نحن عند رسول الله ذات يوم استلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حتى لا لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ہم۔ جی آپ کو یاد ہے سنائیں حديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد الثياب- شديد الثياب شدید بیاض الثياب شديد الثياب الثياب شديد آه، سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا احدا حتى جلس حتى جلس إلى رسول حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووزع كفيه وعلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام आपको याद है सुनाए जितनी याद है उतनी ही सुनाए عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل يلبس ثياب الثياب شديد الصوت شديد الصوات الشعر لا يعرف لا يرى عليه أثر السفر لا يرى لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام आप सुने عن عمر رضي الله تعالى عنه آه، أيضا قال آه، بينما نحن بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع آه. علينا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات يوم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد شديد آه، شديد بياض ثياب ثياب شديد آه، سواد الشعر سواد الشعر شعر لا تربي ہاں آپ سنیں ریحان بھائی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال بینما نحن جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استدعا علینا رجل شدید بیاد سیاب شدید السعاد الشعر لا یرا علیہ یسر السفر ولا یعرفو منا احد حتی جلس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہے حدیث اور کس کو یاد ہے آپ کو یاد ہے سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم استلى استلى علي علينا رجل شديد شديد الثياب بياض الثياب بياض الثياب امم ठीक है ولا يرى لا يرى لا يرى عليه عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال قال يا محمد أخبرني اطلع علينا <clears throat> اطلع علينا علينا رجل شديد السياب شديد البياض الثياب وشديد شديد سواد الشعر الشعر لا لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته على ركبته ووضع كفيه فخذيه على فخذيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني على الإسلام بارك الله فيك آه. <clears throat> عن عمر عنهما عنهما رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن رسول الله صلى الله عند رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذا طلع اطلع اطلع علينا لا يري علينا رجل علينا رجل علينا رجل شديد آه، شديد البياض شذاب شديد السواد سفري سواد الشعر سواد الشعر لا يري لا يرى لا يرى عليه أثر السفر عليه عليه أثر السفر أثر السفر عليه السفر ولا يعرفه منا أحد لا يعرفه منا أحد أحد أحد حتى جلس علي النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي همایون بھائی سنایا حدیث عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلى علينا استلى علينا شديد البيان شديد سماد آه، آه، الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا هو ولا يا السفر ولا يا آه. يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم <coughs> ودعا كفيه إلى لا أبو زيد خاص يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم أقبلني إلى الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر إن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عائشة حدیث سنة فالرغبة وياب زنيع الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد السواد الشعار لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام ما شاء الله سلطان أبو سنة الحديث عابدہ شدید بیاض سیابی کیا ترجمہ ہے اس کا ادیبہ شدید سواد شعری ادیبہ ادریس مریم شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر رزوانا لا يرى عليه أثر السفر نايلة आप बतलाएं आमिना आप बतलाएं من احد نعمہ بتلائیں ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام و انتشد اللہ وان محمد رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر و شر قال صدقتا جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھا سوال کیا کہ آپ مجھے اسلام کے متعلق خبر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ہو انتشدا اللہ اللہ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دے دیں کہ اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے یہ کہ آپ گواہی دے دیں اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود حق الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ اللہ کے سوا و انّا محمدن رسول اللہ اور یہ کہ آپ گواہی دے دیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں و تقیم اور نماز قائم کریں یعنی اسلام ہے کہ آپ نماز قائم کریں وطو زکوٰۃ اور یہ کہ آپ زکوٰۃ دے دیں و تسوم رمضان اور یہ کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں وہ تحج جلبئی اور یہ کہ آپ بیت اللہ کا حج کریں ان استطاعت الیہ سبیلا اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی پوچھنے کی استطاعت ہو قال صدق تھا تو نبی جبریل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے یعنی جبریل نے تصدیق کی اللہ کے رسول کی فعاجب نہ لہو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا جبریل کی اس بات پر یس کہ وہ نبی علیہ السلام سے سوال بھی کر رہا ہے وہ صدیق ہو اور نبی علیہ السلام کی تصدیق بھی کر رہا ہے قالا فخبر نانل ایمان یہ تو بات ٹھیک ہے اب ایمان کے متعلق مجھے آپ خبر دے دیں مجھے خبر دے دیں ایمان کے بارے میں قالا اللہ کے رسول نے کہا انتکمین باللہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں وہ ملائکت ہی اور ملائک پر ایمان لائے وہ کتبی ہی اور اللہ کی کتابوں پر وہ رسولی اللہ کے رسولوں پر ولیوم الآخر اور آخرت کی دین پر و تمن بالقدری خیری ہی و شرری ہی اور یہ کہ آپ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لائیں اعلیٰ صدق تھا جبریل نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں یہی ایمان ہے اتنا ہی کافی کہ آخر تک پڑھاؤں اچھا تو اسلام اس کا لغوی معنی ہے انقیات جگ جانا اسلام کا معنی ہے استسلام جگ جانا منقات ہو جانا متیع اور فرمانبردار ہونا یہ جتنے بھی الفاظ میں نے کہا سب کا مفہوم ایک ہی ہے کوئی بھی لفظ آپ لے سکتے ہیں جس مفہوم کو آپ خوب جانتے ہیں اسی کو آپ لکھیں کہ اسلام کا مطلب ہے استسلام استسلام کیا مطلب انقیاد گردن نہادن انقیاد عربی زبان کا ہی لفظ ہے اردو زبان میں مستعمل ہے اور انقیاد کا مطلب ہے گردن نہادن گردن نہادن فارسی کا لفظ ہے اردو میں مستعمل ہے گر اپنے گردن کو جھکانا فرمام بردار ہو جانا متی ہو جانا یہ اسلام کا لغوی معنی ہے اور شرعی معنی یہی ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے اسلام کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پانچ ارکان پر عمل کرے ان تشہدہ یہ کہ آپ گواہی دے دیں یہ تشہد شہادت سے لیا گیا ہے شہادت سے تشہد شہادت سے لیا گیا ہے شہادت سے یہ ماخوذ ہے شہادت کا کیا مطلب ہے گواہی دینا گواہی دینا اقرار کرنا اعتراف کرنا تصدیق کرنا ایسا مضبوط اقرار اور ایسا مضبوط اعتراف گویا آپ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں گویا وہ چیز آپ کے لیے مشاہد ہے <clears throat> کیونکہ دنیا کی جو شہادت ہے اس میں آنکھوں کا مشاہدہ ضروری ہے مثلا آپ کسی بھی معاملے میں شاہد بنتے ہیں تو اس میں یہ کہ یہ کام میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو یہ ایمانیات کے بارے میں توحید اور رسالت کے بارے میں جو شہادت مطلب یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہوں اس کا اعتراف کرتا ہوں ایسا مضبوط اقرار اور اعتراف کی گویا یہ مجھے نظر آ رہا ہے میں اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں اور اللہ کے رسول کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں یہ کہ آپ گواہی دے دیں اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود حق یہ معبود حق کا ہمیشہ حق لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے یوں ترجمہ کرنا کہ نہیں ہے کوئی معبود تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ عز و جل کے علاوہ ذالک اللہ هو وان ما ان من دونه هو الباطل اللہ رب العزت معبود برحق اور جن کی عبادت کی جاتی اللہ کے علاوہ وہ سب باطل ہے تو کوئی معبود حق نہیں ہے الا اللہ اللہ کی سوا معبود حق صرف اللہ کی ذات ہے الہ کا مطلب ہے معبود معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے اور معبود وہ ہے جو عبادت کا حقدار بھی ہو اور عبادت کا مستحق بھی ہو حقدار اور مستحق میں فرق ہے حقدار اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ محسن ہے اللہ رب العزت کی ذات کامل ہے ذات کے لحاظ سے بھی اللہ کامل ہے صفات کے لحاظ سے بھی کامل ہے اور مستحق ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں وہ ان محمدن رسول اللہ محمد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور انسانیت میں سب سے پہلا نام ہے نبی علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا تو محمد اس کی دو معانی ہے ایک تو وہ شخصیت جس کی تعریف کی گئی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی ہے اللہ کے رسول کی تعریف ہوئی ہے اور ہوتی ہمیشہ اور دوسرا یہ محمد وہ شخص جو اللہ رب العزت کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں آپ کا نام محمد ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد تھا جسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مبشرم برسول یا من بعد اسمہ احمد میں تمہیں اسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میری گا اور اس کا نام احمد ہے احمد کا مطلب مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کا حقدار اور تعریف کے لائق اور دوسرا احمد کا معنی ہے اللہ رب العزت کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا شخص تو دونوں صفات اللہ کے رسول کی ہیں اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی بے شمار تعریف کرتے تھے اور ہمیشہ تعریف کرتے تھے تو گزشتہ کتاب میں آپ کا نام احمد اور قرآن میں آپ کا نام محمد ہے <clears throat> قرآن میں بھی احمد کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حکایت ہے وہ یا محمد تو اس کے متعلق میں نے اصول بتلایا تھا کہ یا محمد یہودی کہتا ہے <clears throat> یا جبریل یا عربی <clears throat> یا پھر کوئی جاہل مشرق یا محمد عام لوگوں کے لیے کہنا درست نہیں ہے یا رسول اللہ کہنے چاہیے یا محمد کہنا ایک طرح کی بے ادبی ہے قرآن سے منع کہ اللہ تجالو دعا رسول بین بازا و ان محمد رسول اللہ رسول کا مطلب ہے قاصد پیغام رسان کہ محمد اللہ رب العزت کی رسول ہے رسول وہ ہے جس کو مستقل شریعت دی گئی ہو اور پھر تبلیغ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہو تو سورہ اقرا کی ابتدائی پانچ آیات سے آپ نبی بنے ہیں اور سورہ مدثر کی ابتدائی پانچ آیات سے آپ رسول بنے ہیں جب آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ رسول ہیں یا حل مدثر قم عنظر ورب کا فقبر وسیع بک فتح ضفا حجر تو رسول بودھ ہیں رسول کم ہے نبی زیادہ ہے تین سو ساٹھ رسول ہیں تو ان میں سے پھر پانچ رسول العظم ہے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول العظم یعنی ان کا جو مقام ہے وہ بقی انبیاء سے بالا تر ہے تل رسول فضل نباز على باز من کلم اللہ تو یہ رسول ان کو اللہ نے آپس میں فضیلت دی ہے ایک کی دوسری پر فضیلت حاصل ہے اور ثابت ہے تو سب سے انبیاء رسولوں میں جو افضل ہے وہ پانچ ہے نوح ابراہیم مسا عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پانچوں میں جو سب سے افضل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آپ کا مقام اب سید الرسول ہے امام الانبیاء ہے کل انبیاء کا جو امام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء کی امتی بنا دیا ہے اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے چاہیے وہ محمد رسول اللہ علیہ انبیاء کا قرآن کریم میں دو مقامات میں تذکرہ ہے صورتی احزاب اور صورتی النساء وی خَلْنَا نبین النَّبِيِّنَ کامن کا وَمِنْ و ابراہیم وَمُوسَى و سورہ شرا میں سورہ احزاب میں بھی ہے اور سورہ شرا میں بھی ہے اور سورت معاہدہ میں بھی ہے تین جگہوں میں ان کا تذکرہ ہے اول العظم رسولوں کا جو کہ پانچ ہیں وان محمد رسول اللہ اور آپ کی جو رسالت ہے یہ خواہ یہ خاتمہ ہے آخری نبوت ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا و تقیم الصلاۃ یہ تقیمہ مخاطب کا سگا ہے یہ کہ آپ نماز قائم کریں یعنی ظاہراً و باطن ظاہر آپ کا جو آپ کی نماز کا جو ظاہر حصہ ہو سنت کے موافق ہو اور باطن آباد ہو نماز پڑھتے ہوئی اللہ رب العزت کے خوف سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ سی یہ اقامت سلاط ہے نماز سب سے اہم رکن ہے اسلام کا اس کے ترک کو اس کو چھوڑ دینے کو اللہ کے رسول نے کفر کہا ہے اور قرآن نے بھی کفر کہا ہے تو بے نماز جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے لاحظ فی الاسلام نے منترا کا سلاد و تقیم سلاد یہ کہ آپ نماز قائم کریں نماز قائم کریں قیام نماز میں کئی شرائط ایک تو یہ کہ نماز کے ظاہر سنت کے موافق ہو اور باطن آباد ہو اخلاص اللہ رب العزت کے خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ اور اسی طرح نماز وقت پر پڑھی جائے اول وقت میں یہ اقامت صلاحت ہے اس کی کافی تفصیلات ہے وہ پھر جگہ جگہ ہوگی وطوط یہ زکوٰۃ یہ کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں توتی کا مطلب ہے دینا یہ کہ آپ زکوٰۃ دے دیں مخاطب کا سگا یہ کہ توتی زکوٰۃ آپ زکوٰۃ دے دیں تھوڑا سا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے چالیس ہزار میں سے ایک ہزار اسی میں سے دو ہزار لاکھ سے صرف ڈھائی ہزار چالیس بکری ہو تو بس ایک دینا ہے تیس گائیں بینس ہو تو پھر ایک ہی دینا وہ وہ بھی ایک بچڑا ہی دینا ہے پانچ اونٹ ہو تو ایک بکری دینا ہے پچیس تک چار بکریاں دینی ہیں تھوڑا سا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے زکوٰۃ نہ دینے سے بے برکت ہی پیدا ہوتی ہے مار پر لانت برستی ہے زکوٰۃ دینے سے پھر صرف مال میں مال پاک نہیں ہوتا بلکہ انسان کے نفس میں جو ناپسندیدہ صفات ہے اس سے بھی انسان کو پاک کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے خود من اموالہم ہم صدا تو تاہر ہم بہا و مال کی تطہیر اور نفس کا جو تزکی اور پاکی ہے زکوٰۃ دینے سے حاصل ہوتا ہے زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی یہی ہے و تسوم رمضان یہ کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں تسوم بھی مخاطب کا سگا ہے سام یا سی یہ کہ آپ روزہ رکھیں سوم کا لغیو معنی ہے امساک رک جانا اور اس کا اصطلاحی معنی ہے امساک مخصوص مخصوص رکنا ہے یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک المساک عن المفترات الثلاث تین چیزوں سے رک جانا معقولات مشروبات جمع اور ہم بستری سی یہ سوم ہے جو ظاہری اس کی تعریف ہے پھر اس کی شرائط اور حقوق ہے کہ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دینے چاہیے جب روزے کی وجہ سے انسان حلال چھوڑ دیتا ہے تو پھر حرام کو بلاولا چھوڑ دینے چاہیے یہ تربیت کا ایک ماہینہ ہے یہ ٹریننگ سینٹر ہے معسکر ہے ایک ماہینہ تربیت لیتے ہیں پھر پورا ایک سال اسی کی مدد سے ہم دینی عمر پر عمل کرتے ہیں اور دین کے راستے پر چلتے ہیں و تحج البیت یہ کہ آپ بیت اللہ کا حج کریں حج یا حجو کا مطلب ہے قصد کرنا تو حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا ارادہ کرنا بیت سے مراد بیت اللہ ہے مکہ جس کے بہت سارے نام ہیں بیت اللہ بھی ہے مکہ بھی ہے بکہ بھی ہے یہ کہ آپ بیت اللہ کا قصد کریں انہیں یعنی حج کریں البتہ اس میں استطاعت کی شرط ہے ان استطاعت علیہ سبیلا یہ کہ اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو راستے میں جانے کی استطاعت ہو پہلے دور میں استطاعت وہ ایک تو مال ہوا کرتا تھا اور ایک سواری کہ سواری انسان کے پاس ہو اور زاد راہ ہو تو اور اس دور ان یعنی مسلمان کے لیے اور اس دور میں تو بس یہ کہ مال ہو اور بندے کی صحت ٹھیک ہو سواری تو دوسرے لوگوں نے بندوبست کیا ہوا ہے اس دور میں ہر بندے کی اپنی سواری ہوتی تھی اس دور میں بس یہ دوسرے لوگوں نے بندوبست کیا ہے بس پیسے ہو انسان کے پاس اور صحت ہو تحج حج تھا ان سطح تھا سبیلا زندگی میں ایک بار فرض ہے مرد اور عورت دونوں پر اور اس کے بعد صرف نفلی حج ہے قال صدق تھا آپ نے سچ کہا ہے جبریل نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی فعجیب نہ لہو یس الح و صدیق ہو تو صحابہ کہتے ہیں کہ میں تعجب ہوا اس ساحل پر پوچھنے والا پر اس لیے کہ اس کو نہیں جانتے تھے صحابہ اس لیے تعجب ہوا اگر جانتے کہ جبریل ہے تو پھر تعجب نہ کرتے تعجب ہو رہا تھا کیوں تعجب کی وجہ کیا تھی تعجب کی وجہ یہ تھی کہ غالباً جو سائل ہے پوچھنے والا جو شخص ہے اس کو علم نہیں ہوتا آپ تصدیق اس چیز کی کریں گی جس کے متعلق آپ کو پہلے سے علم ہو مثلا میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں اس درس کے متعلق اور پھر آپ کی جواب کو سننے کے بعد میں کہتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اس لیے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں مجھے اس مسئلے کے متعلق آپ کے بنسبت زیادہ علم ہوتا ہے تو میری اس تصدیق پر کسی کو حیرت نہیں ہوگی اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس چیز کو لیکن اگر بندہ کسی ایسی بات کی تصدیق کرے جیسے ایک بندہ اس کو کسی چیز کے متعلق بالکل علم نہیں ہے مثلا کس نے مجھ سے پوچھا کہ بیاض سیاب کا کیا معنی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ سفید کپڑے اور آگے سے مجھے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے تو یہ ابھی قابل حیرت ہے اس لیے کہ اس کو خود نہیں آتا <clears throat> اب میں نے بیاض السیاب کا ترجمہ صحیح کیا غلط کیا اس کو تو پتہ نہیں ہے اب وہ آگے سے میری تصدیق کر رہا ہے تو یہ قابل تعجب ہے اس لیے صحابہ اکرام کو تعجب ہو رہا تھا پھر اللہ کے رسول سے انسانوں میں بڑا عالم کون ہو سکتا ہے اور یہ جبریل تو انسان کی شکل میں آیا تھا تو صحابہ کرام کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پوچھنے والا کون ہے کہ اللہ کے رسول کی تصدیق کر رہا کہ آپ نے سچ کہا اس میں ایک چیز ہے ہے ہے لہو یس و سوال بھی بھی کرتا کرتا اور پھر تصدیق حیرت کی بات تو یہ نہیں ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر دیتا ہے تو میری اس تعبیر میں اور آپ کی تعبیر میں کیا فرق ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سوال بھی کر رہا ہے اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے تو جو سائل ہے اس کو علم نہیں ہوتا اس مسئلے کے متعلق ٹھیک ہے ہے اس اس میں مفہوم یہ نکل رہا رہا کہ کو پہلے علم تھا تھا لیکن وہ پوچھ نہیں یہ مفہوم نہیں نکلتا جو آپ مفہوم لے رہے ہیں بالکل غلط ہے غلط اس لیے ہے کہ جبریل کو صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے وہ تو ایک انسان کی شکل میں آیا تھا اور نبی کے زمانے میں نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا کہ وہ نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو اور پھر نبی سے آ کر پوچھا اور پھر نبی کی تصدیق کرے تصدیق تو وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس عالم سے زیادہ علم رکھتا ہو تو جبریل اگر اپنی اصلی شکل میں آتا تو صحابہ اکرام کو حیرت نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ وہ تو علم زیادہ رکھتا تھا لیکن اب انسان کی شکل میں آیا ہے اور پھر مخاطب نبی ہے کوئی عام انسان نہیں ہے نبی سے پوچھ رہا ہے اور پھر نبی کی تصدیق کر رہا ہے تو یہ قابل تعجب ہے کوئی دوسرا عالم ہوتا تو اس پر ہم اتنا تعجب نہ کرتے کہ شاید ساحل جو ہے نا اس عالم سے زیادہ علم رکھتا ہوں لیکن نبی پر یہ تعجب ہے <clears throat> نبی کی ذاتی معاملہ قابل تعجب ہے فاخبرنا عن ایمان تو اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے متعلق خبر دے دیں ایمان کا لغوی معنی ہے الاقرار التصدیق والاقرار المستلزم والقبول ایسی تصدیق اور ایسا اقرار جو انسان کو اطاعت پر مجبور کرے ایمان کا لغوی معنی ہے ایسی تصدیق ایسا اقرار اعتراف جو انسان کو اطاعت اور فرمان برداری پر مجبور کرے تو یہ ایمان ہے ایمان کے متعلق خبر دے دیں تو یہ ایمان کا لغوی معنی ہے اور شرعی معنی کیا ہے حدیث میں ہے ایمان ہوا ہے جو جس کے چھ ارکان ہوتے ہیں چھ ارکان پر ایمان رکھنے کو ایمان شرعی کہا جاتا ہے ایسا اقرار اور ایسی تصدیق جو انسان کو اطاعت اور فرما برداری پر مجبور کرے اس کو ایمان کہتے ہیں لغت میں اور شریعت میں کیا ہے یہ ہے کہ من انتمن یہ کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لانے کی چار شرائط ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود پر ایمان اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان کہ اللہ موجود ہے سر العصر کے تفسیر میں اس ایمان پر گفتگو ہوئی ہے تفصیل اللہ کے وجود کے بہت سارے دلائل ہیں کچھ میں نے ذکر کیا وہاں پہ عقلی فطری شرعی اور دوسری شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحیدی ربوبیت پر ایمان کہ اللہ کی ربوبیت کو کوئی بندہ تسلیم کرے ربوبیت یہ کہ اللہ خالق اللہ رازیق اللہ مالک اللہ مدبیر اللہ زندہ کرنے والا اللہ مارنے والا یہ ربوبیت کی صفات ہے جس کو مشرقین مانتے تھے لیکن یہ ربوبیت توحیدی الوحیت کے لیے دلیل ہے کہ جب ایک ذات یہ سب کچھ کرتی ہے تو پھر وہی ذات ہی عبادت کا حقدار ہے اور تیسری شرط توحید الوحیت ہے اللہ کی توحیدی الوحیت پر ایمان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی قسم کی عبادت کا حقدار ہو نہ ملک مقرب اور نہ نبی مرسل نہ کوئی نبی عبادت کا حقدار ہے اور نہ کوئی ملائک تو جب انبیاء اور ملائک نہیں ہے تو پھر بقیہ جو لوگ ہیں ملنگ چلنگ یہ تو بالکل قابل عبادت نہیں ہے کسی قسم کی عبادت نہیں کرنی چاہیے ان کی اور چوتھی شرط وہ ایمان بالاسماء و صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان اس کی بھی وضاحت ہوئی تھی اس درس میں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات جس طرح ہے اسی طرح ان کو تسلیم کیا جائے ان کو کسی کے ساتھ تشبیح نہ دی جائے ان کی کیفیت کے متعلق سوال نہ کیا جائے تو یہ اس کی شرائط ہے تو یہ چار سے جب جمع ہوں گی تو پھر مطلب ہی کہ اس بندے کو اللہ پر ایمان ہے اگر چاروں میں سے ایک چیز نہ ہو تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے اور اس کا یہ ایمان ناقص ایمان تصور کیا جائے گا اور بالکل نہ ہونے کے برابر تصور کیا جائے گا جو قابل اعتبار نہیں ہوگا اللہ پر ایمان تو ایمان کی جو لغوی تعریف ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی یعنی اللہ رب العزت پر ایمان سے متعلق چار چیزوں کی ایسی تصدیق اور ایسا اقرار کہ وہ اقرار آپ کو اللہ کے اطاعت پر مجبور کرے اللہ کی اطاعت پر مجبور کرے بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے <clears throat> وہ ملائکت ہی اور ملائک پر ایمان اس کی بھی وضاحت ہوئی تھی اللہ ملائی کی وجود پر ایمان ملائی کی وہ نام جو قرآن و سنن میں ذکر ہے ان پر ایمان اور ملائی کے بارے میں حسن زن رکھنا کہ مخلوق کے ساتھ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہے اور یہ اطاعت گزار ہیں ان کی مختلف ذمہ داری ہے ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے عمۂ عالم جنود جنوز ربی کا اللہ ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بغض نہ رکھا جائے دشمنی نہ ہو ایک کے ساتھ دشمنی کل ملائی کے ساتھ دشمنی ہے اور کل ملائی کے ساتھ دشمنی یہ اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی ہے من عدو لله و ورسله وجبريل وميكال فإن الله اللہ للكافرين وہ کافر ہے اللہ اس کا دشمن ہے وہ کتب ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان کتب جمع ہے کتابوں کی اللہ کی وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کیا ہے سماوی کتب سماوی جس کو کہا جاتا ہے تو ان پر ایمان دو طرح اجمالاً اور تفصیلاً اس کی بھی وضاحت ہوئی تھی سورہ العصر کی تفسیر میں وہ رسولی ہی اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رسول جمع ہے رسول ان کی اس کے بھی وضاحت ہوئی تھی ولیوم الآخر اور آخرت پر ایمان آخرت پر ایمان میں یہ یوم دن کو کہتے ہیں آخرت قیامت کو کہتے ہیں تو اس کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر زندگی کا کوئی دوسرا مرحلہ نہیں ہے یہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے انسان آخرت تک پہنچنے میں کئی مراحل کو طے کر چکا ہوا ہوتا ہے اپنی مانگ کے پیڑ سے دنیا کی طرف پھر دنیا سے قبر کی طرف پھر قبر سے حشر کی طرف اب اس کے بعد یہ آخری ہے صرف جنت یا جہنم میں چلی جانا ہے ولازب اللہ من النار اللہ ہمیں جنت دے دے اور جہنم سے بچایا تو بس فریق فی الجنت و فریق فی ثاعر اس کے بعد کوئی سفر نہیں ہوگا تو وہ آخری سفر ہے اس لیے اس کو یوم الآخر کہا جاتا ہے آخرت پر ایمان اس کی میں نے شرائط بتلا دی تھی آپ کو کہ وہ قبر کے فتنے پر ایمان قبر کی نعمت اور عذاب پر ایمان حساب و کتاب پر ایمان دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان پولی سیرات پر ایمان اعمال اور انسان کے طول جانے پر ایمان حوض کوثر پر ایمان شفاعت پر ایمان جنت اور جہنم پر ایمان یہ ایمان ہے ایمان بالیوم الآخر کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں وطوم بالقدر خیری خیر ہی و شر ہی تقدیر پر ایمان تقدیر کی خیر شر پر تقدیر کی چار مراتب ہے مرتبۃ العلم مرتبۃ المشیہ اور مرتبۃ الخلق اور مرتبۃ الکتابہ چار مراحل ہے اس کی بھی وضاحت سل العصر کے تفسیر میں نے تفصیل سے کر دیا ہے آپ وہ ریکارڈ سن سکتے ہیں و تم اب القدر خیر ہی و شر ہی خیر کی نسبت براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور شر کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی اس مسئلے کی وضاحت اسی حدیث پر گزشتہ دروس میں یعنی اس کور سے پہلے جو میں نے درس دیا تھا اس میں اس کی وضاحت موجود ہے اور الوابل والوں کے پاس اس کی ریکارڈ بھی موجود ہے الحمد للہ وہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں اس سے خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی اگرچہ شر اللہ کے مخلوق ہے حدیث میں اس کی نفی ہے کہ وہ و لئی کا شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تقدس کی وجہ سے شر اللہ کی ذات میں نہیں ہے شر اللہ کے مخلوق میں ہے اور مخلوق میں اللہ نے ہی شر پیدا کیا ہے لیکن اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ خیر و علیک شر و علیک خیر بھی تیری طرف اور شر بھی تیری طرف یہ بے ادبی ہے قال صدقتہ تو جبریل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا تو تقدیر کے چار مراتب میں نے کہا پہلا مرتبہ علم ہے اور دوسرا مرتبہ کتابت ہے کہ اللہ جو کچھ جانتا ہے سب کو اللہ نے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں اور تیسرا مرتبہ مشیت ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کوئی ایک پتہ درخت سے اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا اور چوتھا جو مرحلہ ہے وہ خلق ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اللہ نے ان نقل ان خلق نہ ہو بے قدر اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تقدیر سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے یہ خلق بھی تقدیر سے متعلق ایک مرحلہ ہے تو جبریل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے تو پھر احسان کے متعلق پوچھا ہے وہ اگلی دس میں انشاءاللہ پڑھیں گے وبی اللہ تعالیٰ توفیق و صلی اللہ وسلم اللہ محمد اب آپ دس منٹ آرام کریں بتائی تھی نے وہ سواری سواری کیا ہاں سواری فرض ہے مثلاً سواری پر سوار ہونا حج کی طرف چلے جانا